تھا ایمان والوں کے ان احکام پر اے ایمان والوں اللہ کے لیے جھکو اس کے لیے سجدہ کرو اس کی عبادت کرو اور نیکیاں کرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ اللہ کے راستے میں قربانیاں اس نے تم کو چن لیا ہے اور پھر آخر میں فرمایا تھا تاکہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم تم پر گواہ ہو اور تم اور انسانوں پر گواہ ہو تو نماز قائم کرو زکات دو واپسی باللہ اور اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو دوسری صورت کو انہی صفات کے ساتھ شروع کر دیا لعلکم اللہ تو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ پہلے تھا تو کن طریقوں سے انسان کامیاب ہوتا ہے کون سی چیزیں کامیابی کے لیے ضروری ہیں وہ شروع میں سات صفات بیان کی گئیں اور یہی وہ صفات ہیں جن کے لیے حضرت عائشہ صدیقہ نے فرمایا آپ نے روایت تو سنی ہوگی مگر وہ صفات نہیں سنی ہوگی ان سے پوچھا گیا کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کیا تھے جواب دیا خلقہ القرآن قرآن نہیں پڑھتے ہو قرآن ان کا اخلاق جو کچھ قرآن کریم میں کہا گیا وہ آپ نے کیا اور اس کے فوراً بعد حضرت عائشہ صدیقہ نے اس کی شروع کی دس آیت تلاوت فرمائی اسی برکت کو حاصل کرنے کے لیے میں نے بھی دس آیتیں تلاوت کر دی اور یہی وہ دس آیتیں جس کے لیے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس آدمی آدمی کو ان آیات کے اوپر عمل نصیب ہو جائے اور اس کو یہ بلند اخلاق اور کردار نصیب ہو جائیں تو اللہ کے ہاں وہ ضرور بے ضرور کامیاب ہو کر رہتا ہے اس کے بعد جنت اور جہنم کا تذکرہ چل پڑا دنیا میں انسان کی کے لیے اللہ کی کیا کیا نعمتیں وہ بیان کی ان نعمتوں میں ایک نعمت کا ذکر آیا کہ اس نے تمہارے لیے سواری کا انتظام کیا تو کچھ جانوروں کا انتظام اور پھر کشتی کا تذکرہ آیا تو کشتی کی مناسبت سے حضرت نوح علیہ السلام کا تذکرہ پھر نوح علیہ السلام کے بعد حضرت حود علیہ السلام اور پھر مختلف انبیاء کرام کا مختصر تذکرہ فرمایا اس کے بعد پھر ایمان کے خلاف کیا کچھ لوگ کر رہے تھے اور وہ کون سا ایمان ہے جو اللہ کے ہاں مطلوب اور معتبر ہے اس کو بیان کیا گیا مکہ کے مشرقین کس قسم کے شرک میں مبتلا تھے اللہ کو مانتے بھی تھے خالق بھی مانتے تھے رازق بھی مانتے تھے مدبر السماوات والارض بھی مانتے تھے پھر بھی مشرک تھے آخر وہ کون سا شرک کر رہے تھے وہ بیان کیا اور شروع فرمایا اس بات سے کہ ایمان والے ان صفات کے حامل ہوں تو وہ کامیاب ہوتے ہیں اور آخر میں فرمایا کہ جو ان صفات کا حامل نہ ہو اور شرک میں مبتلا ہو وہ ناکام ہوتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم سورة المؤمنون مکیہ سورت مؤمنون مکی ہے وہی تم و سمان عشرت آیا اور اس میں ایک سور اٹھارہ آیتیں وہ رکوعات اور چھ رکوع ہیں مکی ہیں رکو تھوڑے ہیں آیتیں زیادہ ہیں چھوٹی چھوٹی آیتیں ہیں زبردست انداز بیان ہے مختلف صورتوں کے مختلف انداز بیان ہوتے ہیں کچھ انداز بیان ایسا ہوتا ہے جیسے ٹھہرا ہوا دریا کچھ انداز بیان ہوتا ہے کہ جس طرح دریا میں کبھی کبھی تغیانی آتی ہے اس طرح ایسا لگتا ہے کہ مضمون میں تغیانی آ گئی لیکن اس صورت کے خاص طور سے بیچ کے رکو بالکل ایسا لگ رہا ہے کہ تغیانی نہیں بلکہ دریا اپنی حدوں کو قرار کر رہا ہے قد افلح المؤمنون یقیناً ایمان والے کامیاب ہو گئے اور کس کو ایمان والا کہا گیا اور ان کے لیے کیا صفات مطلوب ہیں گنتے جائیے اللہ فی صلام خاشعون وہ ایمان والے کامیاب ہو گئے جو اپنی نمازوں میں خشو کرنے والے ہیں عاجزی اختیار کرنے والے ہیں اور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خوشو دو ایک اندر کا اور ایک باہر کا باہر کا خوشو نماز کے اندر آدمی اپنی داڑھی سے نہ کھیلے اپنے کپڑوں سے نہ کھیلے ادھر ادھر نہ جھانکتا رہے سر بھی نہ پھیرے آنکھوں سے بھی نہ جھانکے اور اندر کا خشو کیا ہے کہ پروردگار کی طرف اس کی نگاہ رہے اور کہیں ہٹ نہ جائے والذین لذی عن اللغو معرضون اور دوسری صفت یہ ہے کہ وہ جو لغو باتوں سے معرضون اعراض کرنے والے ہیں لغو باتیں لغو کا ترجمہ وہ نہیں کہ گندی باتیں بے باتیں بلکہ وہ باتیں کہ جن کے کرنے سے کوئی فائدہ نہیں جن کے میں لگنے سے کوئی انسانوں کو ملنے والا نہیں اور یہ ایمان والے کی شان ہے آپ نے فرمایا ترمیزی شریف کی روایت ہے ایمان والے کی ایمان کی خوبی میں سے یہ ہے کہ وہ بیکار باتوں کو چھوڑ دیتا ہے آج دنیا بیکار باتوں میں کتنی مبتلا ہے مستقل طور پر پیشہ ور لوگ ہیں جو لوگوں کے لیے بیکار باتیں ایجاد کرتے ہیں کوئی ڈرامہ بناتا ہے کوئی اور کوئی بکواس لکھتا ہے کوئی اس کا مقصد نہیں ہوتا ہے اخباروں میں گپ شپ صرف وقت گزاری کے لیے کیوں کہتے ہیں ٹینشن فری گولیاں یہ انسان ٹینشن میں پریشان ہیں تو ان کو اس مصیبت سے نکالنے کے لیے یہ طریقہ ہے ایمان والے کی شان ہی یہ ہے دوسرے نمبر کی صفت ہے کہ وہ بیکار وقت باتوں میں اپنا وقت ضائع نہیں کرتا انسان کے پاس اپنے مالک کی دولت میں سے سب سے پہلے اس کی صحت اور اس کی جان ہے دوسرے نمبر پر اس کا وقت ہے وہ اپنے وقت کو قیمتی بنائے اگر کھیل بھی رہا ہے تو کیا مقصد ہے اس کے کھیلنے کا اگر سو رہا ہے تو کیا مقصد ہے اس کے سونے کا کیوں سو رہا ہے اس کا زندگی میں ایک لمحہ بھی کسی بیکار کام کے لیے نہیں ہوتا ہے اس کے پیچھے کوئی مقصد ہوتا ہے کوئی نیت ہوتی ہے لیکن آج بڑے بڑے کام ہوتے ہیں کوئی نیت ہی نہیں ہوتی ابھی مفتی صاحب سے کہہ رہا تھا ایک بڑی ٹیم ہے کہتے ہیں جی جلسہ کرنا ہے کیوں کرنا ہے کہتے وہ ہم کو پتہ ہی نہیں کیوں ہے والذین هم للزکات فاعلون اور وہ لوگ جو زکوٰۃ ادا کرنے والے ہیں زکوات کو کرنے والے ہیں فاعلون لفظی معنی یعنی زکوٰۃ ادا کرنے والے ہیں امت میں ایک طبقے نے کہا کہ زکوٰۃ سے مراد زکوات اور دوسرا طبقہ کہتا ہے کہ انداز بیان یہ ہے کہ نہیں وہ جو آپ کا چوتھا کام ہے دلوں کی صفائی یہ وہ کام کرتے ہیں ایمان والے اپنے دلوں کو صاف رکھتے ہیں نہ ان کے دلوں میں حسد نہ کینہ نہ بغض نہ عداوت اور شرک کا گند والا مان والحفیظ وہ تو ایمان والے کے شہر سے نہیں گزرتا وین حافظون اور ایک دو تین چوتھی صفت وہ اپنی سطر کی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے ہیں غلط استعمال نہیں اللہ علی ازواجہم سوائے اپنے جوڑے پر او ما ملکت اپنی بیویوں پر او ما ملکت ایمانہم یا ان پر جن کے مالک ہیں ان کے دانے ہاتھ فعین غیر ملومین تو بے شک پھر وہ اس حالت میں ملامت کیے ہوئے نہیں ہیں یہ ملامت کی بات نہیں ہے کہ فلاں آدمی اتنا بڑا بزرگ ہے اور اس کے ہاں بچے پیدا ہوتے ہیں فنا آدمی اتنا بڑا بزرگ ہے اور اس نے شادی کی ہے یہ ملامت کی بات نہیں ملامت کی وہ گندی باتیں ہیں جو دنیا میں پھیل رہی ہیں لیکن آج انسان اسی سے دو چار آپ نے فرمایا تھا وقت آنے والا ہے کہ نکاح مشکل ہوگا اور بدکاریاں آسان ہو جائیں گی بالکل آج ویسے ہی ہو گیا فمن ابتغى وراء ذلك فاولئك هم العادون ابھی مضمون چل رہا ہے بیچ میں روک کر فرماتے ہیں تو جو کوئی تلاش کرے اس کے سوا کوئی دوسرا راستہ کس کے سوا نکاح کے سوا کوئی اور راستہ تلاش کریں چاہے وہ کوئی بھی راستہ ہو اس کی تشریح نہیں فرمائی تو هُمُ الْعَادُونَ تو یہی لوگ ہیں جو حدوں کو کراس کرنے والے ہیں یہ گندے لوگ ہیں وَالَّذِينَهُمْ لِأَمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ اور ان کی ایک صفت یہ ہے کہ وہ اپنی امانتوں کے لیے اور اپنے وعدوں کے لیے راعون نگرانی کرنے والے ہوتے ہیں ہر وقت میں فکر لگی رہتی ہے ہمارے پاس امانت ہے علم بھی امانت ہے وقت بھی امانت ہے اللہ کا دیا ہوا مال بھی امانت ہے صحت بھی امانت ہے امانت کا مفہوم بہت وسیع ہے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا مجلسیں بھی امانت ہیں ایک بات مجلس میں ہوئی آپ جا کر چوک میں بیان کر رہے ہیں یہ امانت نہیں تھی کیا عرض کیا گیا کہ اگر کوئی یہ نہ کہے کہ اس کو راز میں رکھنا فرمایا یہ دیکھو کہ تم سے کوئی آدمی بیان کر رہا ہے اور پھر ادھر ادھر دیکھتا ہے کہ نہیں دیکھتا ہے اگر وہ ادھر ادھر دیکھتا ہے اس کا مطلب وہ کہنا چاہتا ہے کہ میری بات آپ کے پاس امانت ہے اس میں خیانت نہیں کرنا کسی کے سامنے بیان نہیں کرنا امانت کا مفہوم بہت وسیع آپ سے کوئی مشورہ پر پوچھتا ہے آپ کے ذہن میں نیک مشورہ ہے لیکن آپ بتاتے نہیں ہیں نہیں پھنس جائے گا اگر میں نے نیک مشورہ دے دیا اس کی دکان چلے گی پھر میرا کیا بنے گا اس کا بلکہ دکان چھوڑی اب تو یہاں بات پہنچی کہ اس کا مدرسہ چلے گا میرا کیا بنے گا اگر وہ ایسا کر رہا ہے اس کا مطلب یہ خائن ہے یہ غدار ہے اس کے پاس امانت تھی اس نے ادا نہیں کی مختمن اور جس سے مشورہ پوچھا جائے وہ امین ہے وہ آج اور اپنے وعدوں کی نگرانی کرتے ہیں ہر وقت میں یہی فکر لگی رہتی ہے کہ ہم نے وعدہ کیا ہے کہیں وعدہ خلافی نہ ہو جائے یہ تو منافقوں کی نشانی ہے والذین هم صلواتهم یحافظون بات شروع بھی فرمائی نماز سے اور بات ختم بھی فرمائی نماز پر ایسا لگتا ہے قرآن کی نظر ہے ان باتوں کے اوپر بے شمار لوگ ہیں جو کہتے ہیں بس جی یہ تو ہیں لوٹے پھوڑ لوگ ہیں ہر وقت میں بس نمازیں اور نمازیں اور بس نمازیں لیکن قرآن نے شروع بھی فرمائی بات نماز سے ختم بھی کی نماز پر یہ بتانے کے لیے کہ جس کو نماز نصیب نہیں وہ بد اخلاق انسان ہے اس کو کوئی اخلاق اور کردار کی چیز نصیب ہی نہیں ہو سکتی والذین هم علی صلواتهم یحافظون اور وہ جو اپنی نمازوں کی حفاظت کرنے والے ہیں نگرانی رکھنے والے ہیں نماز پر اور یہ تو پوچھا گیا رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ نمازوں کی محافظت کا کیا مطلب ہے فرمایا ایک نماز ادا کی فکر لگ گئی دوسرے کی کہیں تکبیر اولا نہ چھوٹ جائے کہیں جماعت نہ چھوٹ جائے کہیں احسان ہو کہ جماعت نکل جائے بولا کوم یہ لوگ ہیں جو ان صفتوں کے حامل ہیں یہ ہیں وارث بننے والے یہ ہیں وراثت پانے والے کون سی وراثت وہ جو ان کے باپ دادا کی وراثت تھی حضرت آدم علیہ السلام کی وہ چھوڑ کر آئے تھے جنت ان کو ملی تھی پھر وہ دنیا میں آئے اور ان سے کہا گیا تھا کہ آپ کی وراثت ہے آپ کے بیٹے پا لیں گے مگر پانے کے لیے شرطیں ہیں علم باپ کا بیٹے کو ازبر نہ ہو مالک کے سے پدر کیوں کر ہو باپ کی جائیداد کا وارث تب بنتا ہے جب باپ کے جیسے اخلاق ہوں وہ باتیں اپنائے یہ ہیں لوگ جو وارث بنیں گے ان کو وراثت میں کیا ملے گا کہیں دنیا کے روپے پیسے کی طرف دھیان نہ جائے الذین سون الفردوس یہ وہ لوگ ہیں جو فردوس کے وارث بنیں گے فردوس کے لفظی معنی تو دھنی چھاؤں لیکن ہے کیا ہے اعلیٰ یہ جنت میں سب سے اونچا مرتبہ اونچے مقام کی جنت ہے جب پروردگار سے جنت مانگو تو پھر فردوس مانگو اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ دنیا بھی کی بھی چیز مانگو تو آگے کی بڑی چیز مانگو انڈا کی مانگتے ہو مرغی مانگو والذینہم ہم فیہا خالدون وہ ہمیشہ ہمیشہ اسی وار جنت میں رہیں گے اپنی وراثت میں رہیں گے وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ طِينٍ یہ نعمتیں ملیں گی ان نعمتوں کو ملنے کا یقینی کرنے کے لیے فرمایا ہم نے کتنی نعمتیں کی انسان کے اوپر اور یہ کل بھی گزر چکا آگے کی نعمت ضرور ملے گی اس کو پکا کرنے کے لیے بتایا جاتا اب تک کتنی نعمتیں کی وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ یقیناً ہم نے پیدا کیا انسان کو من سُلَالَةٍ من طِينٍ مٹی کے نچوڑ سے مٹی کے نچوڑ کا کیا مطلب ہے اس کا خود حدیث کے اندر تعارف کرایا گیا اس کو بتایا گیا کہ پروردگار نے اپنی قدرت سے کس طریقے سے وہ وہ جانتا ہے دنیا کی مٹیوں میں سے نچوڑ اور خلاصہ لیا ہر جگہ کی اچھی سے اچھی مٹی لی اور پھر اس کو قدرت سے گونگا اور پھر اس کو قدرت سے آدم علیہ السلام کا ڈھانچہ بنایا اور پھر اس میں پھونکا اور پھر آدم علیہ السلام بن گئے اب کیسے ہوا وہ اللہ جانتا ہے تو مجالنا ہوں فی قرار مکین پھر بنایا ہم نے اس کو انسان کو نطفتن ایک قطرہ فی قرار مکین قرار کے معنی ٹھہرنے کی جگہ اور مکین کے معنی محفوظ محفوظ ٹھہرنے کی جگہ میں اس کو رکھا چھ مہینے تک سات مہینے تک آٹھ مہینے تک نو مہینے تک اور کوئی اس سے بھی زیادہ کبھی کوئی سوچ سکتا ہے ایسی کوٹری میں بند کر دو انسان کو نہ ہوا جائے نہ وہاں پانی نہ کھانا کسی چیز کا انتظام نہیں مگر یہ وہاں رہتا ہے اور مسلسل بڑھتا رہتا ہے اس کی پرورش ہوتی ہے ایک ایک چیز بنتی رہتی ہے اس کی تین تین اندھیریوں کے اندر سب کچھ ناپ ناپ کر کے برابر بنایا جاتا ہے کتنا بڑا انعام ثم خلقنا النطفہ علقہ پھر بنایا ہم نے نطفہ کو علقہ چپکنے والا لہو یا چپکنے والی بوٹی بھی کہہ سکتے ہیں لہو کی پھٹکی جو چپک رہی تھی فخلقنا العلقہ مضغہ پھر بنایا ہم نے اس علقہ کو چپکنے والے گوشت کو چپکنے والے لہو کو مضغہ بوٹی فخلقنا نل عظاما پھر پیدا کیا ہم نے بوٹی کو عظاما ہڈیاں اسی میں ہڈیاں بنائیں آخر وہ کیا چیز تھی جس کی وہاں ہڈیاں بھی تیار ہوئیں اسی کی رگیں بھی تیار ہوتی گئیں اسی کے پٹھے بھی بنتے گئے اسی کا گوشت بھی بنتا گیا اسی کے اندر کی آنکھیں اور اندر کا سارا نظام فَقَتَوْنَ الْعِزَامَ الْحْمَا پھر پہنایا ہم نے ہڈیوں کو گوشت پٹھے بنے گوشت بنا ثم انشاناہو خلقن آخر پھر تو ہم نے پیدا کر دیا خلقن آخر ایک نئی پیدائش میں جب انسان کا پورا نقشہ بنا ڈھانچہ بنا بچہ بن گیا کوئی سوچ سکتا ہے کہ یہ لہو کی پھٹکی تھا کوئی سوچ سکتا ہے کہ یہ قطرہ ناپاک تھا اللہ اکبر کیا شان ہے اس مالک کی احسن الخالقین تو برکت والا ہے اللہ احسن الخالقین کیا بہترین پیدا کرنے والا ہے ثم انکم بعد ذلك لمیتون لیکن تم اس کے آگے بے بس جس طرح پیدا ہونے میں تمہارا کوئی دخل نہیں دنیا میں آنے میں تمہارا کوئی دخل نہیں جانے میں بھی کوئی دخل نہیں اپنی مرضی سے نہ آئے اپنی خوشی سے نہ گئے ہیں لائی قضا آئے لے چلی اجل چلے اپنی خوشی سے نہ آئے اپنی خوشی سے نہ چلے ہاں، یہ ہے تم ان تم ذالک لمیتون پھر بے شک تم اس کے بعد لمیتون ضرور مرنے والے ہو اللہ اکبر بس ایک لفظ کہہ کر سب یاد دلا دیا دنیا میں آئے پھر تصور کرو اس وقت کو جب جنازہ نکلتا ہے گھر سے وہ وقت یاد کرو جب گھر کے اندر چیخ و پکار و مایوسی ہوتی ہے وہ وقت یاد کرو جب دوسروں کے کندوں پر چلتے ہو پھر قبر میں پڑھتے ہو تو قبر میں پڑھ کے چھٹی ہوئی نہ تم ان تم یوم القیامتی تو پھر قیامت کے دن تم کو دوبارہ زندہ کیا جائے گا وَلَقَدْ خَلَقْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعَ تَرَائِقْ قیامت کے دن دوبارہ زندہ ہوئے ابھی قیامت کا منظر نہیں دکھانا ڈرانا نہیں ہے نعمتوں کو بتا رہے ہیں نا یہ ایک نعمت کا دور چلا اور اس میں مرنے کو بھی نعمت بیان کیا جی ہاں مرنا بھی نعمت موت بھی اس کی نعمت فرا ہو دوسرے مقام پر فرمایا قبر میں ڈالنا بھی اس کی نعمت اگر وہ یوں ہی چھوڑ دیتا کتے بلی کھاتی رہتے کتنی توہین ہوتی اس نے تمہیں قبر میں دفن کروایا عزت کے ساتھ یہ بھی اس کی نعمت اور مارنا موت دینا بھی اس کی نعمت اور یہ اپنی زندگی میں آپ مختلف دوروں میں تجربہ کریں گے کہ کوئی سٹیج آتا ہے زندگی میں ایسا جب انسان کے پاس مرنے کے سوا کوئی نعمت نہیں ہوتی اس کے لیے اس وقت میں صرف موت ہی سب سے بڑی نعمت ہے اللہ حافظ یہ ایک نعمت تمہاری پیدائش کی یہ انفس کی نعمت اندر کی نعمت تمہارے اندر کی اب ذرا دائیں بائیں دیکھو وَلَقَدْ خَلَقْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعَ تَرَائِقَ ہم نے پیدا کیا تمہارے اوپر سبع ترائق سات راستوں کو یعنی سات آسمانوں کو جن سے ہو کر گزرتے ہیں فرشتے وَمَا كُنَّا عَنِ الْخَلْقِ غَافِلِينَ اور نہیں تھے ہم خلق سے غافلین بے خبر ان سب کو پیدا کیا اور پھر مخلوق سے ہم غافل نہیں ہوئے بے خبر ہو گئے ہوں بے شمار لوگوں کے یہ فلسفے تھے ہندوازم میں بھی بنیادی طور پر یہ فلسفہ تھا کہ پرماتما نے کچھ آتماؤں کو پیدا کیا اور پھر وہ آرام کرنے لگ گیا پھر اس نے سرشٹی رچائی اور پھر ان کے حوالے کیا کہ اب تم کام چلاؤ فرمایا نا نہ وہ محکمہ انلخل کی غافلین اور ہم اپنی مخلوق سے بے خبر نہیں تھے اس نظام کو پھر چلا رہے ہیں کیسے چلا رہے ہیں وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءَ اور ہم نے اتارا اوپر سے پانی بے خاص مقدار میں اتارا نہ اتنا زیادہ اتارا کہ ڈوب کے سارے مر جائیں نہ اتنا کم اتارا کہ زمینیں بھی خشک رہیں اور اس میں غلہ نہ اگ سکے جانوروں کو اور انسانوں کو پینے کے لیے نہ ملے بے قدر خاص مقدار کے ساتھ اتارا فَأَسْكَنَّاهُ نہ الْأَرْضِ وہاں گزر چکا پیچھے سور حجر میں ہم نے پانی تم کو دیا انتم لہو بخازنین اور تم اس کو سٹاک کر کے رکھنے والے نہیں تھے تمہیں کہہ دیا جاتا جاؤ دس سال کے لیے پانی مل گیا اس کو جمع کر کے رکھ لو تمہارے بس میں نہیں تھا سٹاک بھی ہم نے کیا کس حوض میں سٹاک کیا فاس کرنا ہو فی الارض پھر ہم نے بسایا اس کو زمین میں اللہ اکبر یہ ساڑھے چودہ سو سال پہلے بتایا گیا کہ زمین کے اندر ہم پانی کو بساتے ہیں اور پھر آگے آ رہا ہے سورہ زمر میں پھر قدرتی پائپ لائنیں بچھاتے ہیں اور پھر ہم اس میں سے نکال کر یمبو آتم کو پلاتے ہیں کیسی قدرتی پائپ لانے پہاڑ کی چوٹی کے اوپر آپ دیکھتے ہو چشمہ چشمہ کی چھیلیں جن میں سے کئی کئی فٹ کے قطر کا پانی نکلتا ہے بیس فیس بیس بیس فٹ قطر چوڑا پانی نکلتا ہے پوچھتے ہیں بھائی یہ پانی کہاں سے آیا تو طبقات الارض والے بتائیں گے کہ دنیا میں ضرور کوئی پہاڑ اس سے اونچا ہوگا اس کے اوپر برف ہوگی وہاں سے ایک قدرتی پائپ لائن نکلی ہے وہ یہاں پہنچی ہے اور یہاں پانی نکل رہا ہے پائپیں پھٹتی ہیں صبح و شام پائپوں کو ریپیئر کرنا پڑتا ہے لیکن وہ کیا پائپ ہے کبھی غور کیجئے ککر ناک کا چشمہ ویری ناک کا چشمہ کتنی بڑی تعداد میں بہ رہا ہے نہ کبھی پائپ خراب ہوتی ہے نہ ریپیرنگ کی ضرورت اچھا مسلسل پانی چلتا ہے تو مٹی گھس جاتی ہے تو گھس کر کے بڑا ہو جانا چاہیے ایسا بھی نہیں ہوتا ہے اس میں مٹی آنے لگ جائے ایسا بھی نہیں ہوتا ہے کتنی بارش ہو کتنا سیلاب آئے پانی اندر سے صاف فاس کرنا ہو فی الارض تو ہم اس کو بساتے ہیں زمین میں اور پھر میدان والوں کو کہا کھودو اور نکالو اس لیے تم کھود سکتے ہو اور پہاڑ والوں کو کہا تمہارے بس میں نہیں ہم نکال کر دیں گے تم کو اللہ اکبر یہ میری نعمتیں اور جو پروردگار بسا سکتا ہے زمین میں وہ ان اعلی ذہاب بھی لقادرون اور بے شک ہم اعلیٰ ذہاب اس کے لے جانے پر لقادرون ضرور قدرت رکھتے ہیں ہم نے بتایا تم کہتے ہو فلاں چشمہ اور فلاں کنواں اور لوگ کہتے ہیں ٹیوب ویل نکال لیں گے تو اگر ہم چاہیں تو لے جائیں پانی کو زمین ہی خشک ہو جائے کہاں سے لاؤ گے فام شاہ نا جنات اس پانی کے ذریعے سے پھر پیدا کیا ہم نے تمہارے لیے جنات باغ من نخیل کھجوروں کے وعناب انگوروں کے یہ بھی میں عرض کر چکا کہ جب باغ کا تذکرہ آتا ہے تو فوراً کھجور اور انگور وجہ ایک تو عرب اس سے بہت مانوس ہیں اور صحیح بات یہ ہے کہ مانوس ہونے کے لائف یہی ہیں کیوں اس لیے کہ میں نے کہا تھا پھل دو قسم کے ایک وہ جن کو تازہ کھاتے تو ایک وہ جن کو سکھا کر کے کھا سکو یہ عجیب پھل پیدا کیے فرمایا تازے کھاؤ تو انگور سکھا کر کھاؤ تو کشمش سینکڑوں سال تک کے لیے سکھا کر کے رکھ لو تازہ کھاؤ تو کجور سکھا کر رکھ لو تو چھوہرا لکوفیا پوا کیوں کسی تمہارے لیے اس میں بہت زیادہ لکم تمہارے لیے فیا زمین میں فواقی و کثیرہ بہت میوے ہیں یہ تو کچھ بتائے دو بتائے خالی وہ منہا تاکلون اور اسی میں سے تم کھاتے ہو وہ شہ اور ایک وہ درخت تک من توری سینا جو اگتا ہے تور سینا کے اندر شام کے اندر تن جو اگتا ہے بدہنی تیل کو لے کر گویا وہ ہی تیل کو لے کر ہے اس کا کام ہی ہے تیل بنانا اور وہ کون سا ہے درخت وہ زیتون کا درخت ہے اس کا تیل بنتا ہے اور اس کا تیل کس کے کام آتا ہے سب گل کھانے والوں کے لیے شوربہ ہے وہ چیز جس میں لکنے کو ڈبو کر کے کھا لیں اس کو سبق کہتے ہیں اور لفظ کے سبق کے لفظمان رنگنا اس میں رنگا جاتا ہے زیتون کے تیل میں کس طرح رنگا جاتا ہے یہ اپنے اپنے ذوق کی بات ہے اس کے ذریعے سے سبزیاں بنتی ہیں وہ بھی رنگنے کا ایک طریقہ ہے اور عرب براہ راست اس کو کھاتے ہیں ہر علاقے کا اپنا انداز ہے دیکھیے میں صبح دودھ سے روٹی کھاتا ہوں لوگوں کو عجیب لگتا ہوگا کوئی کہیں گھی کسے کھاتے ہیں دوسروں کو عجیب لگتا ہے یہ کیسے کھا رہا ہے شکر ڈالتا ہے اوپر سے گھی ڈالتا ہے عرب کے لوگ کیسے کھاتے ہیں وہ سیدھا زیتون کا پیر رکھتے ہیں اس میں روٹی ڈالتے ہیں اس سے کھاتے رہتے ہیں جیسے آپ شوربے سے کھا رہے ہیں اور یہ بہترین غذا ہے وہ سب اللہ کلین اور کھانے والوں کے لیے یہ سبق ہے کیا کہیں گے شوربہ جو بھی کہیں اپنے اپنے سلونا ہم کہیں گے اور اپنی زبان میں جو کہیں وہ ان فِي فی الحال اور کتنی نعمتیں دیں دیکھو تو صحیح اور بے شک تمہارے لیے چوپایوں کے اندر لعبرہ ضرور سبق حاصل کرنے کی باتیں ہیں مما فی بطونہا ہم پلاتے ہیں تم کو مما اس میں سے جو ان کے پیٹوں میں ہوتا ہے اور ان کے پیٹوں میں کیا ہوتا ہے سورہ نحل میں بتا دیا کیا ہوتا ہے گوبر ہوتا ہے پیشاب ہوتا ہے خون ہوتا ہے اس کے بیچ میں سے ایک ہی گھاس کھاتا ہے اس کا کہیں کچھ گوبر بنا کچھ پیشاب بنا کچھ خون بنا اسی کے ساتھ میں سے ہم تمہیں کیا کھیل پلاتے ہیں پینے کے لیے تم کو دودھ دیتے ہیں خالص قسم کا دودھ انعام کو عرض کیا تھا یہ مذکر بھی مونس بھی وہاں اس کے مونس ہونے کا اعتبار کیا تو فی بتونی ہی یا مذکر ہونے کا اعتبار کیا تو بطونی ہا یہ بھی قرآن کا کمال ہے عرب جس چیز کو جیسا بولتے تھے قرآن اس کے دونوں رعایت کر لیتا ہے ایک جگہ ایک کی ایک جگہ ایک کی وَلَكُمْ مَنَافِعُ كَثِيرًا اور تمہارے لیے ان کے اندر بہت نفع ہیں جانوروں میں ان کو بیچتے ہو ہیں اور ان کی اون اتارتے ہو ان کا روح اتارتے ہو ان کے بال اتارتے ہو هَا تَاكُلُونَ انہی جانوروں سے تمہارے اور کتنی چیزیں بنتی ہیں اور ان میں سے کچھ کو تم کھاتے ہو وَعَلَيْهَا وَعَلَى الْفُلْكِ تُحْمَلُونَ اور ایک جانوروں کا بڑا فائدہ ان پر ہم تم کو سوار کراتے ہیں اور جب سواری کا ذہن آئے تو فوراً وَعَلَى الْفُلْكِ تُحْمَلُونَ اور کشتی پر بھی تو ہم تم کو سوار کراتے ہیں یہ کشتیاں اس سے اشارہ دے دیا جو چیزیں انسان بنا رہا ہے یہ نہ سمجھو کہ یہ اللہ کی نعمت نہیں ہے یہ ہماری بنائی ہوئی ہے یہ ریکارڈر ہے یہ ہم نے بنایا جی یہ ٹیبل ہے یہ ہم نے بنایا تم نے کچھ نہیں بنایا اس لیے کہ بنانے کی طاقت کس نے دی بنانے کا دماغ کس نے دیا سب اللہ نے ہمارے ایک محاورہ ہے ویسے بڑی مزے کی بات ہے کہتے ہیں مانگنا ٹکڑا گیا مٹکار کہتا ہے روٹی کھاتا ہے مانگ کر کے تو بعد میں کیا کرتا ہے سڑک میں نکل کر ڈکار مارتا ہے بڑا مزہ گھی کھایا ارے مانگ کر کے لایا کون سا کمال کیا تو نے مانگنا ٹوڑا گیا لمٹکار تو دماغ تو کسی کا دیا ہوا ہے تو اگر کشتی تم نے بنائی تو یہ بھی میری نعمت ہے اس لیے کہ میں نے اس کو بنانے کا سلیقہ دیا جیسا کشتی کا ذکر آیا تو کشتی والے کا ذکر آیا گیا کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ وہ شخصیات کے ساتھ وابستہ ہو گئیں جب بھی ان کا تذکرہ آتا ہے تو فوراً شخصیات کی طرف ذہن جاتا ہے میں پیچھے بھی عرض کر چکا اپنے اپنے ادب میں مشہور ہوتا ہے جیسے بھی ہمارے یہاں ہیر کا ذکر آیا تو رانجا کا تذکرہ آ جاتا ہے پھر فوراً اس کا وہ ہے جھنگ کا علاقہ وہ سارا ذہن میں آتا ہے اور جب بھی شیری کا ذہن آتا ہے تو پھر فرحاد بھی اور پھر وہ سارا اور وہ تیشہ اس کا پورا علاقہ ذہن میں آتا ہے یہاں کشتی کا ذہن تذکرہ آیا تو فوراً کشتی والے حضرت نوح علیہ السلام کا تذکرہ چھڑ گیا نُوحًا اور ہاں یقین اور یقیناً بھیجا حضرت نوح علیہ السلام کو الى قومه ان کی قوم کی جانب فقال یا قوم اللہ کیا فرمایا انہوں نے وہی جو سارے نبی فرماتے ہیں پہلی مرتبہ فرما کر کے چلے گئے سب نے پھر یہی ایک تقریر یاد رکھی یا قومی او میری قوم اعبد اللہ عبادت کرو اللہ کی مالکم من الہ غیرو نہیں ہے تمہارے لیے کوئی معبود اس کے سوا کوئی بھی نہیں اس کے سوا افلا تتقون تو کیا تم ڈرتے نہیں ہو شرک کرنے سے کیا تم پڑھتے نہیں ہو اس کی مخالفت کرنے سے فقال الملأ الذين كفروا من قومه حضرت علیہ السلام کا تعارف ہو چکا ان کی کشتی کی لمبائی چوڑائی اونچائی سب بیان ہو چکی فقال الملأ الذين كفروا تو کہا ان کی قوم کے ان لوگوں نے جنہوں نے کفر کیا تھا ان سرداروں نے کہا ان کی قوم میں سے جنہوں نے کفر کیا تھا ما هذا الا بشر مثلكم یہ نہیں ہے مگر بشر ہے تمہارے جیسا اور یہ پہلی قوم تھی جنہوں نے یہ کہا کہ بشر نبی نہیں ہو سکتا اس کے بعد اب کتنے زمانے نے کروٹیں بدلی مگر لوگ اب تک بھی اسی بھول بھلائیوں میں مبتلا کہ بشر رسول نہیں ہو سکتا ما هذا الا بشر نہیں ہے یہ بشر ہے مثلکم تمہارے جیسا بشر کا مطلب یعنی تمہاری طرح کھاتا ہے پیتا ہے وہ اگلے رکوع میں آ رہا ہے یرید ان یتفضل علیکم یہ چاہتا ہے تم پر فضیلت حاصل کرنا جب اس کے ساتھ وہ باتیں ہیں جو عام انسانوں کے ساتھ ہیں تو یہ دوسروں سے بڑھ کیسے سکتا ہے ملائکہ پروردگار نے فرمایا کہ تم پھر کس کو چاہتے ہو نبی اگر یہ بشر ہیں تو کس کو چاہتے ہو تو ظاہر جواب یہ تھا کہ یہ خاکی نہیں بلکہ نوری چاہیے ہمیں فرشتے چاہیے اللہ لانزل ملائکہ انہوں نے خود ہی کہہ دیا اگر اللہ تعالیٰ چاہتا لانزل ملائکہ تو ضرور بھیج دیتا فرشتے فرشتوں کو ما سمعنا بهذا في ابائنا الاولين ہم نے نہیں سنا اس بارے میں اپنے پرانے باپ دادا میں کس بارے میں کہ کوئی خاکی نبی بن کر کے آیا اور رسول بن کر کے آیا ہو نوری ہونا چاہیے جبکہ آج تک نوری تو کوئی رسول بنا ہی نہیں انسانوں کو سمجھانے کے لیے ان ہوا رجل بھی جنہ نہیں ہے یہ مگر ایک ایسا انسان ہے جس کے ساتھ دیوان کی ہے پاگل ہو گئے ہیں استغفر اللہ کیسی پاگل پنے کی باتیں کرتے کہتے میں رسول ہوں انسان کھاتا پیتا اور کوئی کہتا میں رسول ہوں یہ کیسے ہو سکتے ہیں رسول پتا رو بس بھی تو انتظار کرو تم تم اس کی تھوڑی مدت تک ایک وقت تک انتظار کرو یہ انتظار بھی ہر دور کے نافرمان کرتے رہے انبیاء کے مقابلے میں آتے تھے تو کیا کہتے تھے بس انتظار کرو چلے جائیں گے کچھ دن میں مرگل جائیں گے بات ختم ہو جائے گی ان کا یہی خیال تھا کہ یہ دنیا سے جائیں گے تو ان کی تحریک بھی چلی جائے گی اور یہ قرآن کریم نے یاد دلایا کہ اگر یہ چلے جائیں گے تو کیا تم باقی رہو گے اور پھر یہ کہ یہ جائیں گے مگر اپنا کام چھوڑ کر جائیں گے دنیا میں سرا بما كذبون فرمایا حضرت نو علیہ السلام نے میرے رب ان سرنی مدد فرما میری بما کذبون ان کے جھٹلانے کی وجہ سے یعنی امام ان کے مجھ کو جھٹلانے کی وجہ سے مجھے جھوٹا کہنے کی وجہ سے یا ماں اصولہ بنا لو اس وجہ سے کہ انہوں نے مجھ کو جھوٹا کہا بس جو ہاتھ اٹھے اس دعا کے لیے اللہ کی طرف سے فیصلے کے لیے فوراً حکم آ گیا بہین تو ہم نے وحی کی حضرت علیہ السلام کی جانب انسنا الفلکا کہ بنائیے آپ کشتی بھی آ ہماری نگرانی میں اور ہماری وحی کے مطابق جس طرح ہم حکم دے اس طرح بناتے رہو فَإِذَا جا ہم تو جب آ جائے گا ہمارا حکم وَفَارَتْ تنور اور پھوٹ پڑے گا تنور بہ پڑے گا تنور اس کی تین تفصیلیں یہ بھی عرض کی جا چکی چلو پھر عرض کر دیتا ہوں جب ہمارا حکم آئے گا اور تنور میں سے پانی ابل پڑے گا یا تو کوئی مخصوص تنور تھا جو اس بات کی نشانی تھی کہ بس اب سیلاب آیا اور یہ مراد یہ ہے کہ اتنا پانی نکلے گا کہ یہاں تک کہ چولہے اور تنور میں سے بھی پانی نکلے گا اور یا سطح عرض مراد ہے عبداللہ ابن عباس کی تفسیر سطح الارض زمین کا چہرہ یعنی زمین کی ہر جگہ سے پانی پانی پانی اوپر سے بھی پانی نیچے سے بھی پانی فل تکل والا مل جائے گا پانی اس کام کے لیے جو طے ہو چکا ہے اور وہ کام ہے ان کا دبو دینا غرق کر دینا نیچے کا پانی اور اوپر کا پانی اللہ اکبر یہ انداز تو بتاتا ہے کہ نیچے کا پانی بادلوں سے ٹکرا گیا وہاں تک مل گئے دونوں پانی فرسٹ فِيهَا مِنْ کلین زو اور سوار کر لیجئے داخل کر دیجئے اس کشتی میں من زو زوجین ہر کسی میں سے یعنی دو جوڑے اتنے یعنی دو دو بتا چکا جوڑے کے بعد دو کیوں کا تاکید کے لیے کہ جوڑا جوڑا چار ہو جاتا ہے چار مراد نہیں مذکر اور مونس دو وہ اہلا کا اور اپنے گھر والوں کو بھی سوار کر لیجیے مگر جن کے اوپر بات پہلے ہی طے ہو چکی ہے ان میں سے اور مراد ان کی بیوی اور بیٹا ولا تو خواب اور مت مخاطب بنائیے مجھ کو فلدین غلط ان لوگوں کے بارے میں جنہوں نے ظلم کیا ہے اس سے احساس کر لیجیے اندازہ لگائیے کہ امبیائی کرام کتنے نرم دل ہوتے ہیں کہ پروردگار یہ سمجھ رہے ہیں کہ ساڑھے نو سو سال بیت گئے ہیں لیکن اس کے باوجود جب قوم کو ڈوبتا ہوا دیکھیں گے تو حضرت نو علیہ السلام سے برداشت نہیں ہوگا چنانچہ بیٹے کے بارے میں تو دعا کی لیکن اس وجہ سے دعا کی کہ یہ معلوم نہیں ہو سکا تھا کہ وہ من سبق علیہ القول میں شامل ہے کہ نہیں ورنہ ولا تو ابنی کی خلاف ورزی نہیں کر سکتے تھے انہم مغرقون بے شک وہ سب کے سب غرق کیے جانے والے ہیں وہ جو کہاوتیں کہانیاں مشہور ہیں ہمارے ہاں کہ ایک بھى چرخہ کات رہی تھی حضرت نو علیہ السلام چھ یا سات مہینے کے بعد واپس کشتی اتری اور جب نیچے اترے تو بڈى ویسی چرخہ کات رہی تھی وہ پوچھنے لگی بیٹے وہ طوفان آنا تھا وہ آیا نہیں پہلے تو نو علیہ السلام ساڑھے نو سو سال کے تو یہ بڈى کتنے ہزار سال کی ہوگی جو کہتی تھی بیٹا یہ سب کہاوت ہیں کہانیاں ہیں ان کے پیچھے کوئی حقیقت نہیں ہے انہم مغرقون وہ سب کے سب غرق ہونے والے ہیں سب صرف جو کشتی میں چڑھیں گے وہ بچیں گے فَإِذَا سَوَيْتَا مُتَوَمَمَا کالم الْفُلْكَ بندے کا تعلق ہر حال میں اس کے مالک کے ساتھ رہنا چاہیے ہر حال میں کشتی میں سوار ہوں گے عدل سکھایا کہ فوراً اپنے مالک کا شکر ادا کیجیے فَإِذَا اسْتَوَيْتَ تو جب آپ سیدھے ہو کر بیٹھ جائیں کشتی میں آپ بھی وہ کا اور وہ بھی جو آپ کے ساتھ ہیں عَلَى کی کشتی پر فَقُلْ تو آپ فرمائیے الحمدللہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں الَّذِينَ جَانَا جانا من الظَّالِمِينَ جس نے ہم کو نجات بھی من القوم الظالمین ظالم لوگوں میں سے یہ تو چڑھ کر کے دعا سکھائی شکر کیجئے مالک الملک کا تو جب کشتی اترے اور اترنے کا نمبر آئے تو پھر دعا فرمائیے وَقُلْ رَبِّ أَنزِلْنِ مُنزَلًا مُبَارَكًا وَأَنْتَ خَيْرُ الْمُنزِلِينَ اور یہی ایمان والوں کے لئے دعا بن گئی کہ جب کسی سواری سے اتریں تو یہ دعا کرتے ہوئے اتریے وقل اور فرمائیے رب انزلنی اے میرے پروردگار اتار دیجئے من کو مجھ کو منزلا مبارکا برکت والا اتارنا مصدر یا برکت والے اترنے کی جگہ میں اتار دیجئے اس میں ظرف وانت خیر المنزلین اور تو بہترین اتارنے والا ہے ان فی ذالک لآیات بے شک اس میں اللہ کی قدرت کی کئی کئی نشانیاں ہیں وَإِن كُنَّا لَمُبْتَلِينَ اور ضرور بھی ضرور ہم ہی ہیں آزمانے والے بڑی قدرت کی نشانیاں انسان سبق حاصل کر سکتا ہے ہم ہی آزمانے والے ہیں مگر بھول جاتا ہے ثم انشانا من بعدهم قرنا آخرین اور پھر پیدا کیا ہم نے من بعدهم ان کے بعد قرنا آخرین اور قرن کے معنی عرض کر چکا ایک زمانے کے لوگ اس لیے قرن کا ترجمہ بعض لوگ کرتے ہیں بعد کے دور کے لوگ پیدا کیے اور یا آسان ترجمہ پھر پیدا فرمایا ہم نے من بعدہم ان کے بعد قرنن آخرین دوسرے زمانے کے لوگوں کو دوسری امتیں پیدا ہوئیں اور وہ امتیں کن میں سے ہیں انہی کے ان فرما بردار لوگوں میں سے جو ان کے ساتھ کشتی میں سوار ہیں لیکن پھر ان کے گھروں میں بگاڑ آیا پھر شرک آیا پھر اللہ کی نافرمانی آئی اور بتانا کیا چاہتا ہے قرآن کریم کہ جہاں فرما برداری ہوتی ہے انہیں گھروں میں فرما برداری آتی ہے نافرمانیاں پیدا ہوتی ہیں شیطان کس طرح گھروں کے اندر گھستا ہے کس طرح ہمیں ایمان پر ڈکیتیاں ڈالتا ہے انہی فرما برداروں کے اندر نافرمان پیدا ہوئے فارس اللہ فیم رسولا تو بھیجا ہم نے ان کے بیچ میں ایک رسول ایک رسول گویا یہ سارے لوگوں کی بات نہیں کسی خاص دور کے لوگوں کی بات ہے منہم جو پیمبر انہی میں سے تھے انسانوں میں سے تھے عبد اللہ کہ عبادت کرو تم اللہ کی مالکم من الہ غیر نہیں ہے تمہارے لیے کوئی معبود کلا ہوں کوئی لائے عبادت غیر اس کے سوا افلا تتقون تو کیا تم بچتے نہیں ہو یہ اس کے بعد کون تھے جن کو حضرت علیہ السلام کے بعد جو قوم پیدا ہوئی اور ان کے بیچ میں ایک رسول بھیجے قرآن کریم نے نام نہیں لیا ایک طبقہ کہتا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کے بعد ہمیشہ قوم عاد کا تذکرہ ہوتا ہے اور ابھی ہم سورہ آراف میں پڑھ چکے ہیں کہ تمہیں قوم نوح کے بعد جانشین بنایا گیا قوم عاد کو تو اس لیے یہ قوم عاد ہے اور ان کے بیچ میں آنے والے اللہ کے پیمبر حضرت حود علیہ السلام دوسرا طبقہ کہتا ہے نہیں قوم عاد کو ہلاک کیا تھا ہوا کے عذاب سے جو ان کے اوپر سات رات اور آٹھ دن مسلط رہی تھی اور اس قوم کو کیسے ہلاک کیا گیا فَأَخَذَتُهُمُ آخاز وہ آ رہا آیت نمبر اکتالیس میں تو پکڑا ان کو ایک چیخ نے تو چیخ کو جس قوم نے پکڑا وہ تو قوم سمود تھی اس لیے یہ قوم سمود ہے اور نبی حضرت صالح علیہ السلام ہے لیکن پہلے حضرات نے کہا کہ نہیں قرآن کریم مطلق آزاد کو بھی سیاح کہتا ہے چنانچہ یہ بھی آپ نے دیکھا قوم لوت کے لیے بھی کہا گیا پکڑا ان کو چیخ نے تو اس لیے قوم عاد ہی ہو سکتی ہے چنانچہ ان کے وڈیرے بھی بولے فقال الملاؤ فقال الملاؤ تو کہا سرداروں نے من قومی ان کی قوم میں سے اللہ کا جنہوں نے کفر کیا تھا وہ قبضہ بالخا اللہ خیرا اور آخرت کی ملاقات کو جھوٹ سمجھا تھا وہ نہ ہوں اور جن کو ہم نے مال و دولت دیا تھا فی الحیات دنیا دنیا کی زندگی میں وہ بولے محا اللہ بشر یہ نہیں ہے مگر بشر ہے نسل تمہارے جیسا اور جو بشر ہے وہ رسول نہیں ہو سکتا تو وہی پرانا اعتراض واپس یہ کیسے کہتا ہے میں پیمبر ہوں یہ تو بشر ہے بشر تو پیمبر نہیں ہو سکتا ہے یا کلو مما تھا کلون اور میں بار بار عرض کرتا ہوں کہ جو وہ کہتے ہیں بشر اس سے ان کی کیا مراد ہے یہ مراد نہیں ہے کہ نوز باللہ اس کا مرتبہ ہمارے جیسا ہے یہ کہنا چاہتے ہیں کہ جو تقاضے بشریت کے انسانیت کے ہمارے ساتھ ہیں وہ اس کے ساتھ بھی لگے ہوئے ہیں پھر یہ کیسے رسول ہو سکتا ہے کیا تقاضے ہیں بشریت اور انسانیت کے یا کلو کھاتا ہے مما ان چیزوں میں سے تاکلون کلو جن میں سے تم کھاتے ہو وہ یشربون مما تشربون اور پیتا ہے انہوں اس میں سے جس میں سے تم پیتے ہو یہ کیسے ہو سکتا ہے نبی تو وہ ہونا چاہیے جو نہ کھاتا ہو نہ پیتا ہو اور پیچھے گزر چکا نہ نکاح کرتا ہو ہیں جنگلوں میں رہتا ہو وہ پیمبر ہونا چاہیے یہ کیسے پیمبر ہو سکتے ہیں وہ تَعْتُمْ بَشَرًا مِثْلَكُمْ اور اگر تم اطاعت کرو گے بشر مثلکم ایک بشر کی مثلکم جو تمہارے جیسا ہے انکم اذا اللہ خاسرون تو بے شک تم ضرور بے ضرور ہو جاؤ گے نقصان میں پڑنے والے کیا عجیب بات کہہ رہا ہے تمہارے ساتھ ایک تو بشر اور کہتا ہے میرے اوپر وہی آتی ہے اور دوسرے نمبر پر درا کس دے رہا ہے تم کو کہ مرنے کے بعد تم دوبارہ زندہ ہوں گے یہ کیسے بات ہوئی مر گئے اور مرنے کے بعد پھر زندہ ہوں گے ایعدکم کیا وہ تم کو دھمکی دیتا ہے ڈراتا ہے ان کے تم مت تم جب مر جاؤ گے وہ کم تم تو اور تم مٹی بن جاؤ گے وہ اظام اور ہڈیاں بن جاؤ گے یعنی ہڈیاں مٹی میں مل جائیں گی ان مخرجور کہ تم کو دوبارہ نکالا جائے گا تم دوبارہ نکلے ہوئے لوگ ہوں گے ہاسا ہی ہاسا لما توعدون ہئی ہاسا دور ہے بہدا بہدا دور ہو گئی دور ہو گئی ماسو آدون وہ بات جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا ہے اس کلمے کی بھی دو طرح تفسیریں کی ایک یہ کہ ماضی کے سیگے کے معنی میں ہو بعودہ بعودہ پھر لی زائد ہوگا اور ماسو آدور اس کا فائل بنے گا دور ہو گئی دور ہو گئی وہ بات ماتو آدون جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا ہے قاضی بیزامی وغیرہ نے یہی ترجمہ کیا دوسرے حضرات نے کہا نہیں ہاتا یہ مفول مطلق کے معنی میں بعدن بعدن دوری ہو دوری ہو اس بات کے لیے ماتو آدوم جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا ہے انیا اللہ حیاتنا الدنیا نہیں ہے یہ زندگی اللہ حیاتنا الدنیا مگر ہماری دنیاوی زندگی نموت و نحیا ہم مرتے ہیں اور زندہ ہوتے ہیں وما نحن بمبعوثین اور ہم نہیں ہیں دوبارہ زندہ کیے جانے والے مرتے ہیں اور زندہ ہوتے ہیں یہ کیا بس یہی دنیا ہے پیدا ہوئے مرے پیدا ہوئے مرے لیکن یہاں ایک اشکال ہوگا کہ جو مر رہا ہے وہ دوبارہ کہاں پیدا ہو رہا ہے نموت و نحیا ہم مرتے ہیں اور ہم زندہ ہوتے ہیں آپ کہیں گے ہاں پہلے زندہ ہوئے پھر مر گئے زندہ ہوئے مر گئے مگر ہے الٹا یہاں نموت و مرتے ہیں اور زندہ ہوتے ہیں تو جلالین میں آپ نے دیکھا ہوگا شاید ذہن میں وہ نموت و نحیا بے آبائنا ولیکن حاضر خطا یہ غلطی اصل میں نموت و نحیا بھی و بھی یہ تھا اصل وہ کتابت کی غلطی ہے ہم زندہ ہوتے ہیں اور ہم ہم مرتے ہیں اور ہم زندہ ہوتے ہیں مطلب ہم مرتے رہتے ہیں بچے ہمارے زندہ ہوئے پھر وہ مرے ان کی اولاد زندہ ہوئی پھر وہ مرے ان کی اولاد زندہ ہوئی پھر وہ مرے پھر ان کی اولاد زندہ ہوئی اسی طرح یہ سلسلہ چلتا رہتا ہے جیسے گھاس کٹتا ہے نیا گھاس آ جاتا ہے گھاس کٹتا ہے اور نیچے سے نکلتا رہتا ہے وہ مانا نوبی مبحسین اور ہم نہیں ہیں مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیے جانے والے ان اللہ کبھی بات کمال یہ ہے کہ یہ قوم بھی اللہ کو مانتی ہے اللہ ہے یہ بھی مانتی ہے اور یہ بھی مانتی ہے کہ خالق السماوات والارض ہے لیکن مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے کو ناممکن سمجھتی ہے مکہ کے مشرقین کی طرح اور جو شخص یہ کہہ رہا ہے کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا ہے کہتے ہیں یہ بہتان لگا رہا ہے اللہ پر اللہ نے نہیں ایسے کہا ان ہوا اللہ رجل نہیں ہے یہ مگر ایک مرد ہی تو ہے اس طرح اللہ جس نے بہتان لگایا اللہ کے اوپر جھوٹا اللہ نے کہا ہی نہیں مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہوں گے نوز یہ اللہ نے اس اس نے کو پیغمبر نہیں بنایا یہ خود بخود لوگوں کو کہتا پھر رہا ہے کہ میں پیغمبر ہوں وما نحن له بمؤمنین اور ہم نہیں ہیں اس کے لیے ایمان لانے والے یعنی اس کی باتوں پر ایمان لانے والے ہم نہیں ہیں كذبون وہی دعا کی حضرت حضور علیہ السلام نے بھی جو حضرت نوح علیہ السلام نے فرمائی تھی قال ربی فرمایا میرے رب انصرنی مدد فرما میری بما کذبون اس وجہ سے کہ انہوں نے مجھ کو جھٹلایا یا ان کے مجھ کو جھٹلانے کی وجہ سے اور ان دو دعاؤں کے بعد یہ بات بھی سمجھ لیجئے دیکھو کچھ لوگ بہت سارے پڑھتے لکھتے ہیں نہیں ایسے عوام میں مشہور ہوتا ہے کہتے ہیں اللہ کے نیک بندے تو کبھی بد دعا کر سکتے ہی نہیں نہیں ہر چیز کی ایک حد ہے ہر چیز کی ایک حد ہے جب بات حدوں سے کراس ہوتی ہے پھر بد دعا بھی فرماتے یہ دیکھو پیمبر بدعا فرما رہے ہیں ہر چیز کی ایک حد ہے نو علیہ السلام نے بھی بدعا فرمائی حود علیہ السلام بھی فرما رہے ہیں اور رہی بات رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ نے بھی جب بات حدوں سے کراس ہوگی تو بدعا فرمائی مکہ والوں کے لیے بدعا فرمائی اے پروردگار ان کے اوپر سالی مسلط فرما جس طرح کہ تو نے قحط سالی مسلط کی تھی برادران یوسف پر چنانچہ ان پر بھی سات سال قحط سالی تھی ان پر بھی سات سال رہی اور کہا گیا کہ اس عرصے کے اندر مکہ والے مردار کھانے پر بلکہ پرانے گلے سڑے چمڑے کھانے پر مجبور ہو گئے اس قدر قحط سالی ہوئی ایک کے لیے خاص بد دعا فرمائی اللہ مسلط علیہ قلب من انقلاب اے پروردگار اپنے کتوں میں سے کوئی کتا اس پر مسلط کر دے اور اس کو بھی پکا یقین تھا کہ کھا جائے گا میرے بیٹے کو کتا کوئی نہ کوئی جنگلی درندہ کھائے گا اور کھا گیا یہ ابو لہب کے بیٹے کے لیے بد دعا تھی اور مختلف موقع پر وہ جن لوگوں نے ستر صحابہ کو دھوکہ دے کر کے شہید کیا تھا لیکن ستر نے اڑسٹھ شہید ہوئے تھے دو بچ گئے تھے ان کے لیے بھی بدعا فرمائی اور کہاں فجر کی نماز میں رکوع سے اٹھ کر کے قنوت نازلہ پڑی اللہم عملی الرعد والزکوان ان کا نام لے کر ان کے لیے بدعا فرمائی جب ویسے حالات پیش آئے تو اب بدوا فرمائی بہت سارے لوگ ایسے جذبات میں باتیں کر دیتے ہیں آپ نے کسی کو سزا نہیں دی جی ہاں کسی کو نہیں دی لیکن حدوں سے جب کراس ہوئے تو ان کو سزا دی فتح مکہ کے موقع پر سب کو معاف کر دیا مگر فرمایا وہ جو میرے خلاف نظمیں لکھتا ہے اور وہ جو کنجری ان نظموں کو پڑھ کر کے گا کر کے سناتی ہے لوگوں کو ان کو معافی نہیں ملے گی کیوں اس لیے کہ اگر ان کو سزا نہ دی گئی تو دنیا میں کسی کی عزت محفوظ نہیں رہے گی کسی کی ذاتی عزت کے اوپر کبھی حملہ نہ کیا گیا نہ حملے کو برداشت کیا گیا سزا دی گئی وہ جنہوں نے ایک خاتون کے اوپر حملہ کیا تھا صحابہ سے موت پر بیعت لی کہ جب تک ہم میں سے کوئی ایک بھی زندہ رہے گا اس کی عزت کا بدلہ لے گا چھوڑ گئی قليل لا يصبحن نادمين جواب آ گیا فرما ہوگی دعا قلول اي عن قليل بس تھوڑے سے ہی وقت کے بعد لا يصبحن نادمين ضرور بھی ضرور ہو جائیں گے یہ شرمندہ ہونے والے فاخت ہو آ گیا پکڑا ان کو ایک چیخ نے یہی ہے وہ جس کی وجہ سے کہا گیا تھا کہ یہ قوم سمود ہے بالحق برحق طریقے سے پکڑ لیا ایک چیخ نے فجعلناہم اللہ تو ہم نے ان کو گرد بنا دیا ہم نے ان کو کوڑا کرکٹ بنا دیا اللہ ہیں اردو والے کیا کہتے ہیں مار مار کے بھسا بنا دیا قرآن کریم نے دو مقام پر فرمایا ایک تو وہ جو ہاتھیوں کا لشکر لے کر کے آیا تھا اس کے لیے کیا ہوئے فجا کی طرح بنا دیا اور یہاں فرمایا کوڑا کرکٹ بنا دیا فبعدا للقوم الظالمین تو دوری ہو لعنت ہو للقوم الظالمین ظلم کرنے والے لوگوں کے لیے یہ بھی ایک طبقہ گیا ثم انشانا من بعدهم قرون اس کے بعد ہم نے دوسرے ادوار کے لوگ پیدا کیے دوسرا دور میں قرون دوسرے ادوار کے لوگ پیدا کیے اور پھر کیا ہوا پھر پیغمبر آئے پھر لوگوں نے نافرمانی کی پھر پیغمبر آئے سمجھانے کے لیے پھر لوگ ان پیغمبروں کی مذاق اڑائی پھر عذاب آیا کیسے آتا رہا ما تسبق من امت اجلھا کوئی امت اپنے مقرر وقت سے آگے نہیں بڑھ سکی میں عرض کر چکا افراد کے لیے الگ وقت طے ہوتا ہے ساٹھ سال میں مرنا ہے ستر میں مرنا ہے اور پوری پوری جماعت کے لیے وقت طے ہوتا ہے کوئی جماعت اپنے وقت سے آگے نہیں بڑھی کہ جب تک وقت نہیں آیا تب تک مری نہیں وما تاخیر اور کوئی پیچھے نہیں ہٹ سکی جب وقت آیا تو بچ نہیں سکی ثم ارسلنا رسلنا تترا یہ جماعتیں آتی رہی جاتی رہی آتی رہی جاتی رہی تو پھر تم ارسلنا رسولنا تترا ہم بھی ان کے بیچ میں اپنے پیمبروں کو لگاتار بھیجتے رہے ایک کے بعد دوسرا ایک کے بعد دوسرے کلما جا امہ جب جب بھی آئے کسی امت کے پاس رسول ہوا اس کے پیغمبر اس امت کو سمجھانے کے لیے کس ہو تو وہاں کے امت نے اس دور کے لوگوں نے کس ہو اس پیغمبر کو جھوٹا کہہ دیا تو پھر فَأَتْبَعْنَا بازا ہوں تو لگا دیا ہم نے ان میں سے بعض کو بعض کے پیچھے باغ کو باغ کے پیچھے لگا دیا کہ مطلب دوڑایا ان کے پیچھے نہیں ایک دور کے لوگ آئے نہیں مانا پیغمبر آئے سمجھانے کے لیے نہیں مانا چلو چھٹی پھر دوسرے دور کے لوگ آئے نہیں مانا چلو تمہاری بھی چھٹی پھر تیسرے دور کے چلو تمہاری بھی چھٹی ایک کے پیچھے دوسرا ایک کے پیچھے دوسرا ایک کے پیچھے دوسرا جیسے آپ کہہ سکتے ہیں کہ قوم نو علیہ السلام کے پیچھے قوم آج اس کے پیچھے قوم سموت اس کے پیچھے قوم شعیب اس کے پیچھے قوم لوت جاؤ چھٹی سب کی بازا ہوں بازا اور یہ تمام لوگ مٹتے رہے و جاننا اور ہم نے ان کو کہانیاں بنا دیا اللہ اکبر باتیں بنا دیا باتوں کا مطلب اب خالی لوگ سنتے ہیں ایک قوم سمود ہوتی تھی ایک قوم عاد ہوتی تھی ایک جوداڑو قوم تھی ایک دھڑپا قوم تھی کہاں تھی کدھر تھی پتہ ہی نہیں کہانیاں بن گئی اللہ اکبر قوم تو ہلاکت ہے دوری ہے لانت ہے ایسے لوگوں کے لیے لا یومنون جو ایمان نہیں لاتے دیکھ رہے ہیں کہ کیا نتیجہ نکل رہا ہے مگر پھر نہیں مانتے پھر اسی تباہی کے راستے پر پھر اسی تباہی کے راستے پر زمانہ گزرا پھر کیا ہوا ثم ارسلنا موسى واخاه هارون پھر بھیجا ہم نے حضرت علیہ السلام کو اور ان کے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام کو بھی آیاتنا اپنی نشانیوں کے ساتھ وسلطان مبین اور زبردست دلیل کے ساتھ سلطان مبین کیا ہے اور نشانیاں کیا ہیں میں نے عرض کیا بعض حضرات نے کہا کہ موسیٰ علیہ السلام کی سیرت سلطان مبین تھی اور یقیناً وہ سلطان مبین ہوتی ہے کہ اسی ماحول میں سے اٹھنے والا ایک شخص کس قدر کے اخلاق بلند اخلاق اور کردار کا مالک ہوتا ہے یہ بھی ایک نشانی اور جو عطا موسیٰ تھا وہ بھی ایک نشانی اور ید بیضا یہ بھی ایک نشانی ان میں سے زبردست نشانی کسی ایک کو مانے اور باقی بھی آیاتنا اور بھی نشانیاں ہلا فرعون کدھر بھیجا فرعون کی طرف وہ اس کے سرداروں کی طرف فرعون کے یہاں تین دو بڑے لوگ ہیں ایک اس کا وزیر حامان اور ایک اس کا وزیر کہیے یا اس کا کارندہ کہیے یا اس کی طرف سے بنی اسرائیل کو ستانے کے لیے منتخب کیا ہوا قارون ہے ان کو جوڑ کر کے کوئی اور دوسرے سردار بھی بطور خاص پروردگار فرماتا ہے ان کی طرف بھی بھیجا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ایک مقام پر تو ان دو کا نام بھی لیا گیا کہ ان کی طرف بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا گیا پھر کیا ہوا فَسْتَكْبَرُوا تو یہ سب پکڑ گئے وَقَانُوا قَوْمًا عَالِينَ اور تھے یہ سارے کے سارے عَالِينَ سرکشی کرنے والے لوگ بلند ہو جانے والے لوگ اکڑ جانے والے لوگ مٹ گئے چنانچہ کیا اکڑتے تھے ان کی اکڑ کی بات فَقَالُوا أَنُؤْمِنُ لِبَشَرَيْنِ انہوں نے بھی کہا کہ نہیں مانیں گے یہ بشر ہیں اور ایک بشر نہیں دو بشر حضرت علیہ السلام بھی بشر اور حضرت ہارون علیہ السلام بھی بشر فقالو تو انہوں نے کہا انو کہ ہم ایمان لے آئیں بھی دو بشر کی وجہ سے مسری جو ہمارے جیسے ہیں اور گزر چکا ہمارے جیسے کا لوگ کھاتے ہیں پیتے ہیں وقومهما لنا عابدون جبکہ ان کی دونوں کی قوم لنا عابدون ہماری غلامی کرنے والی ہے ایسے لوگوں کو ہم مان لیں یہ پس ترین قسم کے لوگ خاندان کے لوگ ان کو ہم مانیں یہ تھی ان کی آکڑ کیوں نہیں مانتے کہنے لگے کہ چھوٹے خاندان کا آدمی ہے تو کیا چھوٹے خاندان کا جس کو تم نے چھوٹا سمجھا ہوا اپنے یہاں وہ اللہ کے ہاں سے اس کو نہیں ماننا فکر تو انہوں نے ان دونوں کو جھوٹا کہا تو نتیجہ چھوٹے خاندان کہنے والوں من المحنقین تو ہو گئے وہ ہلاک کیے ہوئے لوگوں میں سے جہاں اور قوم ہلاک ہوئے ان کے ساتھ ان کو بھی شامل کیا گیا ان کا بیڑا بھی غرق ہوا وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ لَعَلَّهُمْ يَهْتَدُونَ اور یقیناً ہم نے دی موسیٰ علیہ السلام کو کتاب لعلہم یحتدون تاکہ وہ راستہ پائیں تاکہ وہ ہدایت پائیں کون جو لوگ ان پر ایمان لائے وہ اس سے ہدایت حاصل کریں وہ اس سے پروردگار تک پہنچنے کے لیے راستہ پائیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا زمانہ بھی گزرا پھر ایک اور دور آیا وہ کس کا دور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا دور اس کا بھی مختصر تذکرہ وَجَعَلْنَا جال مَرْيَمَ وَأُمَّهُ اور بنایا ہم نے مریم کے بیٹے کے لیے بیٹے کو وہ اما اور ان کی والدہ کو بنایا آیا تن ایک نشانی ان کی ماں بھی ایک نشانی اس کا بیٹا بھی ایک نشانی وہ نشانی قدرت کی نشانی اس کے اکیلے ہونے کی نشانی کہ جو پروردگار ماں باپ سے اولاد دے سکتا ہے وہ بغیر باپ کے بھی اولاد دے سکتا ہے وہ اور ہم نے ان دونوں کو ٹھکانہ دیا ربا ربوا کے معنی ایک ٹیلے کی طرف ایک اونچی جگہ میں ان دونوں کو جگہ دی ان کو ٹھکانہ دیا یہ کون سی جگہ ہے وہ جگہ جو دوسرے مقام کے مقابلے میں اونچی جگہ تھی جہاں پرورش پائی جہاں تربیت پائی حضرت بچپن گزارا جہاں پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اور اس سے مراد کون بعض حضرات نے کہا یہ ناصرہ نام کا گاؤں اور بعض حضرات نے کہا کہ اس سے مراد بیت اللہ جو آٹھ کلومیٹر دور ہے بیت المقدس سے خیر دونوں میں سے کوئی ایک ہلا رہا اور بعض نے کہا نہیں پورا شام چونکہ آگے آ رہا ہے ذاتی فرار ایسی جگہ تھی جو ٹھہرنے کے لائق تھی ومعین اور ایسی جگہ تھی جو فلٹر کیے ہوئے پانی معین کے معنی بہتے ہوئے چشمے اور چشمے کا پانی صاف ہوتا ہے اس کو معین اور بہتے ہوئے پانی والی جگہ تھی وہاں ہم نے ان دونوں کو ٹھکانہ دیا اب جگہ کون سی تھی بتا دیا بیت اللحم تھا یا ناصرہ تھا یا پورا ملک شام تھا اس لیے کہ پورے ملک شام کی یہی صفت ہے اونچی جگہ پر واقع ہے ذاتہ قرار بھی ہے اور ذاتہ معین بھی ہے ہم پڑھ چکے سورہ ابراہیم کے آخر میں ہر دور میں ایمان کے خلاف مکرو مکرہم ہر دور میں نافرمانوں نے چالیں چلیں کیسی چالیں ان کی جیسی چالیں وَإِن كَانَ مَكْرُهُمْ لِتَزُولَ مِنْهُ الْجِبَالِ اگرچہ ان کی تدبیروں سے پہاڑ اپنے جگہ سے ہل جاتا اور اشارہ تھا کہ اس دین کے خلاف بھی تدبیریں ہوں گی اور قیامت تک ہوتی رہیں گی اور ایسی ایسی سازشیں اور چالیں چلیں گے لوگ کہ پہاڑ ان کی جگہ سے ہل جائے ہمالیہ ہل جائے مگر یہ دین نہیں ہلے گا اس دین کی حفاظت کا ذمہ پروردگار نے لے رکھا ہے اس قریب کے دور میں جو گوروں کی شکل میں دین اسلام پر یلغار ہوئی تھی فکری یلغار وہ یقینی طور پر ایسی یلغار تھی کہ اس کے آگے ہمالیہ ہل جاتا گوروں نے کیا کیا چالیں چلی تھیں وہ لوگ کھڑے کیے جنہوں نے ان کی حمایت میں فتوی دی اور کتابیں لکھی وہ لوگ کھڑے کیے جنہوں نے ان کے خلاف جہاد کرنے والوں کو کافر قرار دیا اور ان کو امیر المومنین بنایا وہ لوگ کھڑے کیے جنہوں نے یہ کتابیں لکھی کہ یہ تو نصارہ ہیں ان کے دل تو بڑے نرم ہیں ان کی اطاعت کرنا ہم پر فرض ہے اگر ان کو نکالیں گے تو پھر کیا مشرقوں کے ساتھ ہم اتحاد کریں گے یہ سب کچھ تو انہوں نے کیا مگر ان کا پیٹ نہیں بھرا اس سے بھی انہوں نے کوشش کر کے ایک شخص کو کھڑا کیا کہ تو نبوت کا دعویٰ کر اس نے نبوت کا دعویٰ کیا اور گوروں کا دماغ اس کے پیچھے کام کر رہا ہو تو انتہائی بے وقوف آدمی جو منصفی کا الزام فیل کر گیا وہ بھی نہیں پاس کر سکا بیچارہ گوروں کا دماغ کام کر رہا اس کے پیچھے انہوں نے بڑی بڑی شرارتیں کی اس کے لیے تو کوشش تھی کہ ان کو ایک الگ اسٹیٹ بنا کر کے دیا جائے وہ تو ان کو نصیب نہیں ہوا تو اس کے بعد جب ملک تقسیم ہوا اور یہ سارا گند پڑوس کی طرف دھکیلا گیا تو وہاں انہوں نے ایک بڑی شرارت چلی کیا دیکھا کہ اور تو کچھ نہیں ہے اور وہ بھی یقین گوروں کے مشورے سے ان کے پاس تو دماغ ہی نہیں تھا بچاروں کے پاس یہ تو ادھار کھائے ہوئے تھے بس جیسے وہ کہتے ان کے پیچھے دوڑتے رہتے تھے انہوں نے ایک شہر بسایا اور شہر تو پہلے سے چھوٹا سا تھا سارے بہمان وہاں اکٹھے ہوئے اور اس شہر کا نام رکھا ربوا کیوں کہنے لگے دیکھو جی ہمارا مرزا کہتا تھا نا کہ میں مسیح مود ہوں اور مسیح مود کے لیے مسیح کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے ان کو اور ان کی ماں کو ربوا میں پناہ دی تو دیکھو یہ ربوا ہے بس یہاں پناہ مل گئی آگے نا ارے مسیح تو مر گیا کم وقت جو مسیح مہود کہتا تھا اپنے آپ کو تو یہاں مر گیا کہنے لگے ان کو پناہ دینے کا مطلب ان کے مشن کے لوگوں کو پناہ دی بھائی یہاں تو امی ماں ان کی ماں کو بھی پناہ دی کہنے وہ بھی مر گئی وہیں کسی تھی لیکن مسئلہ یہ ہے نا کہ ان کی امت کو پناہ دے دی ربوہ نام کا شہر بسایا لیکن اللہ جزائے خیر دے اللہ ہر دور میں پیدا کرتا ہے ایسے افراد کو جو ان فتنوں کا مقابلہ کرتے ہیں اور پہاڑ بن کر کے کھڑے ہو جاتے ہیں بڑی سخت سزائیں دی گئیں برف کی سلیوں کے بیچ میں علماء کو رکھا گیا لیکن ایک تحریک چلائی علماء نے کہ ان کو کافر اقلیت قرار دی جائے تو ملک مجبور ہوا حالانکہ اکثریت ان کی تھی اور ملک تو گوروں کی مرہون منت تھا اور ان کا مقروض تھا اور ان کے اشاروں پر چلتا تھا لیکن وہ مجبور ہوا ان کو کافر اقلیت قرار دینے کے لیے مجبور حالات ایسے پیش آ گئے ورنہ دینا کہاں چاہتے تھے وہ اور پھر دوسری تحریک چلائی کہ انہوں کی چونکہ شرارت ہے اس کا نام رکھنے میں ربوا اس کا نام وہی رکھو جو پہلے سے تھا الحمدللہ آج سے کوئی پندرہ بیس سال پرانی بات ہے یہ کیس بھی ایمان والے جیت گئے اب اس کو کوئی ربوا نہیں کہہ سکتا جو کہتا اسی کو جرمانہ اسی کو پٹائی لیکن اس سے معلوم ہوا کہ کتنی بڑی بڑی سازشیں ہوتی ہیں اس کے باوجود بھی آتی ہیں اور جاتی ہیں اور ایسا لگتا ہے کہ یہ ایک ہمالیہ پہاڑ ہے جو ٹکراتا ہے اسی کا سر پھوٹتا ہے اس کا کچھ نہیں ہوتا ہے یہ قیامت تک جیسا آیا تھا اسی طرح رہے گا یہاں تک کہ جو آخری امتی کھڑا ہوگا وہ بھی اسی طرح اس دین کو تازہ پائے گا جس طرح ساڑھے چودہ سو سال پہلے ہم سے پہلے نازل ہوا یا ایوہ الرسول اے رسولو اوپر مختصر تذکرہ کلو من الطیبات کھاؤ پاک چیزوں میں سے وعملو صالحا اور نیک عمل کرو انی بما تعملون علیم بے شک میں علیم جاننے والا ہوں بما تعملون جو کچھ تم کرتے ہو اس سوچ کا رد کیا جا رہا ہے کہ عبادت کرتے کرتے آدمی ایک سٹیج پر پہنچتا ہے کہ اس کو پھر عبادت کی ضرورت نہیں ہوتی فرمایا اللہ تو اپنے پیمبروں سے کہہ رہا نیکیاں کرتے رہو کرتے رہو کرتے رہو تو تو کیا ان سے بڑا ہو گیا وَإِنَّهَا بِهِ أُمَّتُكُمْ حکم امت اور بے شک یہ تمہاری جماعت ایک ہی جماعت ہے سب کے سب میری توحید کا واضح بلند کرتے ہیں وَأَنَا رَبُّكُمْ اور میں تمہارا مالک ہوں فَتَّقُونِ تو تم میرا ہی تقوی اختیار کرو سارے نبی ایک ہی بات کہہ کر کے گئے اور پروردگار نے بھی ان کو یہی بات بتائی تھی فَتَقَتَّعُوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ زُبُرًا لیکن جو پیچھے لوگ رہے انہوں نے کیا کیا فَتَقَتَّعُوا تو کاٹا انہوں نے امرا اپنے معاملے کو بَيْنَهُمْ آپس میں زبرم ٹکڑے ٹکڑے کر کے جو بعد کے ماننے والے تھے انہوں نے دین کے ٹکڑے کر دیے اور پھر ایک ہی امت نہیں رہے کوئی امت موسری بنی کوئی امت عیسوی بن گئی کوئی امت یحیوی بن گئی کوئی امت سنا کوئی امت سنا ایک ایک اپنے اپنی باتوں کو لیتا گیا اور الگ ہوتا گیا اور پھر توحید سے بھی کٹتا چلا گیا اور پھر فرحون ہر ایک گروہ جو کچھ ان کے پاس ہے اسی کے اوپر اترا رہا ہے یہودی خوش ہم چنی دیگرے نیز ہم جیسا کوئی دوسرا ہی نہیں عیسائی خوش اپنے اوپر اور ہر ایک کہتا ہے کہ ہم ہی جنت کے وارث ہیں کل حزب بما لدیہم فرحون اور وہ جو توحید والا سب کا ایک اکٹھا دین تھا اکیلا دین تھا اس کا تصور ہی مٹ گیا اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ذرہم ہوں چھوڑ دیجئے ان کو فی غمرتہم یہ اپنی مدہوشی میں اپنی غفلت میں حتی حین پڑے رہیں گے ایک زمانے تک اور اس کے بعد پھر فیصلہ ہوگا نمدہم به من مال و بنین ایحسبون کیا وہ گمان کرتے ہیں انما نمدہم کہ وہ چیز جس کے ذریعے سے ہم ان کی ان کو مدد دے رہے ہیں ان کو بڑھا رہے ہیں کیا چیز ہے وہ من مال و بنین مال اور بیٹوں میں سے کیا وہ یہ گمان کرتے ہیں کہ جو ہم ان کو مال اور اولاد کے ذریعے سے بڑھا رہے ہیں وہ گمان کرتے ہیں لہم اللہ الخیرات کہ ہم ان کو جلدی جلدی دے رہے ہیں ہم ان کے لیے جلدی کر رہے ہیں بنائیوں میں کیا وہ یہ سمجھتے ہیں کہ نافرمان کو مال مل رہا ہے تو سوچتا ہے کہ اللہ مجھ سے خوش ہے تبھی تو مجھے مال مل رہا ہے ورنہ اللہ کیوں مجھے مال دیتا ہے اور وہ یہ گمان کر رہا ہے کہ اللہ مجھے جلدی جلدی دے رہا ہے اچھی اچھی چیزیں کسی کو اولاد مل رہی ہے تو وہ بھی یہی گمان کر رہا ہے اگر یہ گمان کرتا ہے تو بے وقوفوں کی جنت میں پل رہا ہے بل یہ شعور بلکہ ان کو پتہ ہی نہیں شعور ہی نہیں وہ سمجھ ہی نہیں رہے کہ ہو کیا رہا ہے کبھی قربانی کے بکرے کو پالا جاتا ہے نا خوب کھلایا پلایا جاتا ہے اور پھر کسائی بھی اس کے اوپر ہاتھ پھیرتا ہے سوچتا ہے اتنا مہربان ہیں وہ یہ سوچتا ہے کہ شاید مجھے اسی لیے پالا جا رہا ہے کہ میں ناچتا رہوں مزے ماروں پر میں نہیں اس کو کاٹنے کے لیے وہ جو تمہیں مال اور دولت دیا جا رہا ہے تم نہ سمجھو کہ یہ تمہیں تم اللہ کے محبوب ہو اور اس وجہ سے وہ اپنے لاڈنوں کو بھلائیاں دے رہا ہے بندہ یا بلکہ وہ سمجھتے نہیں ان الذين هم من خشيه ربهم مشفقون اللہ کن کے ساتھ بھلائی کر رہا ہے اور کن کو اچھی اچھی چیزیں جلدی دے رہا ہے فرما وہ یہ نہیں وہ دوسرا طبقہ ہے ان کو تو یہ مال و دولت کس لیے دیا جا رہا ہے یہاں اس کا جواب نہیں دیا وہ دیا جا چکا ہے توبہ میں کیا بلکہ پروردگار چاہتا ہے کس لیے ان کو دے رہا ہے بِهَا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا تاکہ دنیاوی زندگی میں ان کو سزا دے یہ تو سزا کے لیے دے رہا ہے ان کے مزے کے لیے آسانیوں کے لیے راحت کے لیے آرام کے لیے نہیں دے رہا ہے اولاد بھی سزا کے لیے اور مال بھی سزا کے لیے پھر اولاد کے ذریعے سے بھی سزا دلواتا ہے اور مال سے بھی سزا دلواتا ہے ان الذين هم من خشيه ربهم مشفقون بے شک وہ لوگ ہم من خشیت ربهم جو اپنے رب کی خشیت سے یعنی ڈر سے مشفقون ڈرتے ہیں اور ملا کر ترجمہ کر لیجئے بے شک وہ لوگ جو اپنے رب کے خوف کی وجہ سے مشفقون کپ کپاتے رہتے ہیں ہر وقت میں ڈرتے رہتے ہیں وہ طبقہ والذین هم بآیات ربهم یؤمنون اور وہ لوگ جو اپنے رب کی آیتوں کے اوپر ایمان لاتے ہیں والذین هم بربهم لا یشرکون اور وہ طبقہ جو اپنے رب کے ساتھ شرک نہیں کرتے ہیں والذین یؤتون اور وہ طبقہ جو دیتا ہے اللہ کے راستے میں ما اتو جو بھی وہ دیتا ہے وقلوبهم وجلا مگر ان کے دل گھبرا رہے ہوتے ہیں کہ ہم تو دے تو رہے ہیں پتہ نہیں قبول ہو اللہ کیا نہ ہو اور پتہ نہیں کیا غلطی ہو جائے اور ہم سے پوچھا جائے کیوں انہم الہ اِلا راجعون وہ ڈر رہے ہوتے ہیں کہ انہوں نے لوٹ کر اپنے رب کے پاس جانا ہے یہ طبقہ ہے یسارعون فی الخیرات جو نیکیاں حاصل کرنے میں دوڑ رہا ہے آگے بڑھ رہا ہے وہ نافرمان اگر ان کو مال و دولت مل رہا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ پروردگار کے لاڈلے اور چہیتے ہیں ہیں اور اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ پروردگار ان کے ساتھ کی بھلائی کا معاملہ کر رہا ہے بلکہ یہ مال و دولت تو ان کو سزا دینے کے لیے اولئک کا یہ لوگ ہیں جو جلدی کرتے ہیں دل خی بھلائیوں میں وہم اور وہ لہا سابقون اسی کے لیے سبقت کرنے والے ہیں ان نیکیوں کے لیے آگے بڑھنے والے ہیں ایک دوسرے کے مقابلے میں دوڑ دوڑ کر کے آگے بڑھتے ہیں کوئی کہہ سکتا ہے اور یہ قرآن پاک کا اکثری انداز ہے فوراً اس کا جواب دیتا ہے کیا کہ نیکیاں کرنے کو ہمارا بھی دل چاہتا ہے لیکن ہے بڑی مشکل کیا کریں کیا مشکل ہیں روزے مشکل نمازیں مشکل زکوٰۃ مشکل حج مشکل فرمایا نہیں لا نکلف نفسا الا وسعها نہیں ہم مکلف کرتے ہیں کسی نفس کو کسی جان کو الا وسعها مگر اس کی طاقت کے بقدر زکوٰۃ کا مطالبہ اس سے ہے جس کے پاس مال ہو نماز کا مطالبہ اس سے ہے جو نماز پڑھ سکے اور جو آخری حد میں ناکام ہو جائے کہ اشارے سے بھی نہ پڑھ سکے اس کو حکم نہیں روزے کا حکم اس کو ہے جو روزہ رکھ سکے اور جو نہ رکھ سکے وہ قضا کرے اور جو قضا بھی نہ کر سکے وہ فدیہ دیں اور بالفرض کوئی ایسا ہے کہ جس کو فدیہ دینے کے لیے بھی کچھ نہیں تو اس کے پر کچھ نہیں وَلَدَيْنَا كِتَابٌ يَنْتِقُ بِالْحَقِّ ہم نے نہیں ہم نہیں مکلف کرتے ہیں کسی جان کو مگر اس کی طاقت کے بقدر اور ہمارے پاس ایک کتاب ہے بالحق جو بات کرتی ہے سچائی کے ساتھ اور تمہارا اعمال نامہ ہے جو امال نامہ کل بولے گا اور صاف صاف اور حق بات بولے گا اور ایک ایک کے پول کو کھولے گا وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ اور ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا بل غَمْرَةٍ مِّنْ هَذَا آہا یہ بات نہیں معاملہ دوسرا ہے کیا دوسرا معاملہ ہے بل قلوبہم بلکہ ان کے دل یعنی کیا نہیں ہے یہ نہیں ہے کہ نیکیاں کرنا مشکل ہے اس لیے انہوں نے چھوڑ دی نیکیاں کرنا ان کی طاقت سے اوپر کی بات تھی اس لیے انہوں نے چھوڑ دی نا بل قلوبہم بلکہ ان کے دل فی غمرت غفلت میں ہے مدہوشی میں ہے منہازا اس کی طرف سے اس دین کی طرف سے نیکیوں کی طرف سے ان کے دل غفلت میں پڑے ہوئے ہیں اور بات دوسری یہ بھی ہے کہ بڑے بزی لوگ ان کو موقع ہی نہیں ملتا ہے نیکیاں کرنے کا کیسے بزی ہیں وَلَهُمْ أَعْمَالٌ مِّن دُونِ ذَلِكَهُمْ لَهَا عَامِلُونَ اور ان کے لیے کچھ دوسرے کام ہیں من دون ذَلِكَ اس کے علاوہ ہم لَهَا عَامِلُونَ جن کاموں کو وہ کر رہے ہیں نیکیاں کرنا مشکل ہے تو جو برائیاں کر رہے ہو کیا وہ آسان ہیں وہ تو نیکیوں سے زیادہ مشکل لیکن اتنے بزی ہو اور برائیوں کے کرنے میں کہ نیکیاں کرنے کا کیا مرنے کا سوچنے کا موقع ہی ملتا ہے اللہ اکبر آج کا انسان اس کو کتنا سمجھ سکتا ہے ہر آدمی کہتا ہے میں بزی ہوں مجھے موقع نہیں ہے نماز پڑھوں گا کتنا وقت ضائع ہوگا اس کے اندر تو دس روپے کمائے جا سکتے ہیں فنا کام کروں گا کتنا وقت ضائع ہوگا اس کے اندر تو اتنے پیسے کمائے جا سکتے ہیں اللہ اکبر فرمایا نہیں بل پھر سمجھے اس مضمون کو نیکیاں کرنا مشکل نہیں بلکہ قلوبہم فی غمرہ ان کے دل پڑے ہوئے ہیں غفلت میں ان کے دل پڑے ہوئے ہیں مدہوشی میں مدہوشی کا مطلب دنیا کے پیچھے ایسے پڑے کہ دنیا کا نشہ چڑھا ہوا ہے نیکیوں کی طرف دھیان ہی نہیں جاتا اور جس جو آدمی نشے میں ہو شراب میں مست ہو اس آدمی کو جا کر آپ کہیں بھائی نیکی کس کو گئے اس کو کیا معلوم نیکی کیا ہے منہذا اس کی طرف سے غفلت میں پڑے ہوئے ہیں وَلَهُمْ عَمَالٌ مِّن دُونِ ذَلِكَ اور ان کے لیے کچھ کام ہیں من دونِ ذَلِكَ اس کے علاوہ بزی لوگ ہیں بہت مصروف ہیں ہم لہا عاملون جن کاموں کے لیے وہ بہت کرنے والے ہیں انہی کاموں میں مست ہیں کب تک رہیں گے مست حتی اذا اخذنا مترفیہم یہاں تک کہ اذا اخذنا جب پکڑیں گے ہم مترفیہم ان میں سے مال والے لوگوں کو گزر چکا اطرف یطرف اطراف کے معنی مالدار بنانا مترفیہم جو مالدار بنائے ہوئے تھے جب ان لوگوں کو ہم پکڑتے ہیں جو بڑے مصروف تھے بچارے فیکٹریوں والے کارخانوں والے کمپنیوں والے بڑے بڑے کاروبار والے جن کو ایک منٹ یہ سوچنے کا موقع ہی نہیں ملا کہ ہم نے مرنا بھی ہے جب پکڑے گئے بالعذاب ہی عذاب کے ساتھ ہیں موت کے فرشتے آ گئے یا جارور تو اچانک وہ گڑ گڑانے لگے کیا آرا یا آگو کے مانا عرض کر چکا آواز بلند کرنا مر گئے او ایک منٹ کا موقع دے دو ایک منٹ کا خدایا تیری عظمت کا تجھے واسطہ تیری قدرت کا تجھے واسطہ تھوڑا سا موقع دے دے تھوڑا سا موقع دے دے ہوں یا جارون آئے ہائے اللہ بچائے ہم کو ہے کس طرح آج لوگ مصروف ہیں سب کا حال یہی ہو رہا ہے مصروف بزی موقع ہی نہیں کسی کو بھی جا کر پوچھو جی آپ نے موت کے بارے میں کچھ سوچا نہیں فی الحال تو میں اپنا کیریئر بنانے میں لگا ہوا ہوں میرا کوئی اسٹیٹس بن جائے کوئی کیریئر بن جائے اس کے بعد دیکھوں گا مرنا ہے کہ نہیں مرنا ہے ہم جارون اچانک وہ گڑ گڑاتے ہیں وہ چیختے ہیں وہ چلاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک خاموش جواب ملتا ہے جو وہ سنتے ہیں کوئی دوسرا نہیں سنتا اليوم آج مت چیخو اور چلاؤ آج مت گڑ گڑاؤ آج مت رو اور نہ آج بھی کرو کیوں اس لیے کہ آدمی کیوں روتا ہے اس لیے کہ شاید میری بات سنی جائے کچھ میرے ساتھ نرمی ہو ان منا لا تم بے شک تم ہماری طرف سے مدد نہیں کیے جاؤ گے تمہاری ہماری طرف سے کوئی مدد نہیں ہوگی جتنے چیخو جتنا چلاؤ جتنی معافی مانگو جتنا رو کچھ کوئی تم پر نرمی کرنے والا نہیں کیوں تم نے جرم ایسے کیے ہیں حدوں کو کرا کر گئے کیا جرم ہے اللہ محفظنا ادکانت آیات یہ دور بالکل ان آیتوں کا نا ایسا ہے جیسے نا آپ کہیں کہ اس کا نقشہ اتار دیا گیا ہے ان آیتوں کے شیشے میں ان کے آئینے میں آج کے زمانے کو دیکھا جا سکتا ہے قد کانت آیاتی اور اسی سے ہم کہہ سکتے ہیں یہ کتاب نہ ہر دور کے لیے ہے آج کے دور میں ہم پڑھتے ہیں ہم کو لگتا ہے یہ سب کچھ تو اس دور میں ہو رہا ہے سب کچھ ہم کو سنایا جا رہا ہے مکہ کے مشرقین کے ساتھ ایسے حالات کہاں ہوں گے یہ تو سب ہمارے ساتھ ہیں قد کانت آیاتی تتلا علیکم یقیناً میری آیتیں تتلا علیکم تم پر تلاوت کی جاتی تھی تم کو سنائی جاتی تھی فکون تم الا بھی تن تو تم اپنی ایڑیوں کے بل پلٹ جاتے تھے ایڑیوں کے بل کبھی فوجیوں کو دیکھا ہوگا دائیں مڑ تو کیسے مڑتے ہیں ایڑی کے بل کیونکہ اس سے آدمی بڑی تیزی سے گھومتا ہے جب ہماری آیتیں سنائی جاتی تھی یا آخرت کا تذکرہ کیا جاتا تھا تو تمہیں نفرت ہوتی تھی تو پھر آہستہ سے نہیں مڑتے تھے جیسے عام طور پر لوگ مڑتے ہیں بلکہ ایڑیوں کے بعد پلٹے ادھر ہو گئے اللہ کا بھی تم تن کی سن پلٹ جاتے تھے نہ تھا سین سو پلٹنا تو تم اپنی ایڑیوں کے بل پلٹ جاتے تھے یعنی انکار کرتے تھے اعراض کرتے تھے نہیں مانتے تھے مستقبرین اکڑ دکھاتے ہوئے حال بن رہا ہے مستقبیرین اس حال میں کہ تم اکڑ رہے ہوتے تھے اور آپ بھی دیکھ لیے آج قرآن کی آیتیں سنائیے اور کہیے جناب آپ کو مرنا بھی ہے اس کی تیاری کی ضرورت ہے اور چھوڑا یار ایسی ٹینشن کی باتیں کرتے رہتے ہو یہ کرکری باتیں مت کرو مستقبرین اکرتے اکڑتے ہوئے بہی سامرن اس کو کہانیاں کہتے ہوئے یہ آیت ترجمے کے لحاظ سے مشکل ہے وجہ اس کی کئی تفسیریں ہیں میں نے ایک تفسیر بس یہ یاد رکھنے کی آسان بات مستقبرین اکرتے اکڑتے ہوئے بہی سامرن اس قرآن کو قصے کہانیاں کہتے ہوئے یہ سمرہ یسمرو ان کہانیوں کو کہتے تھے جو عشاء کے بعد گپ شپ لگانے کے لیے وقت گزارنے کے لیے سنائی جاتی تھی ہیں سنتے نا گنجے کی کہانی فنا کی کہانی فنا کی کہانی بے مقصد کہانیاں جس کے ذریعے سے تھوڑی رات پاس ہو جائے یار کوئی کہانی سناؤ رات گزرے قرآن کریم کو کہتے تھے یہ پچھلے لوگوں کے قصے کہانیاں ہیں تہ اس کے دو معنی حجر یحجرو کے معنی چھوڑنا قرآن کریم کو چھوڑتے ہوئے اور دوسرے حجر یحجرو کے معنی بکواس کرنا بڑبڑ کرتے ہوئے بکواس کرتے ہوئے تم بڑبڑ کرتے ہوئے اور میرے قرآن کو کہانیاں کہتے ہوئے اور اکڑتے ہوئے واپس جایا کرتے تھے اب تمہارے لیے کوئی نرمی نہیں ہے یہاں اللہ اکبر اب ایسا کون کر رہا ہے وہ خود انسان سوچے افلم يدبر القول ان جاءهم ما لم ياتي اباهم الاولين کیا وجہ ہے کیوں قرآن کو کس سے کہا